کا ظہر والاستقراء لاساليبهما ان دونوں اسلوب کو پر تتبع اور استقراء کرنے کے بعد کوشش اور غور و فکر کرنے کے بعد علماء کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ <clears throat> گمان کیا ہے طے کر لیا ہے گمان سے بھی آپ طے کر لیں طے کر لیا ہے کل منہم ان میں سے ہر ایک نے انہو شرط کہ یہ یہ یہ ان کی شرطیں ہیں اور تو واحد منہما یا ان میں سے ایک کی یہ شرطیں ہیں کیونکہ انہوں نے حدیثیں ہی وہ وہ ساری جمع کی جن کے اندر تمام باتیں پانچ باتیں آئیڈینٹیکل پائی جا رہی تھی اب ایک ایک کتاب ہے جس کے اندر تمام احادیث وہ ہیں جن کے اندر سارے ہی راوی صفا ہیں سارے ہی راوی جو ہیں وہ سفرے کے اعلی معیار پر ہیں کسی حدیث کے اندر شاز نہیں ہے کوئی حدیث معلول نہیں ہے تو وہ پانچوں پانچ چیزیں جو نکالی ہیں نا انہوں نے یہ امام بخاری امام مسلم نے طے نہیں کر دی تھی پہلے سے لکھی نہیں تھی لیکن حدیثیں وہ ساری ذکر کی جن کے اندر یہ پانچ تو سی تھی تو انہوں نے طے کر لیا کہ یہ جو کامن فیکٹر کے اندر آلریڈی پائے جا رہے ہیں یہ وہ وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے یہ ساری شرائط ان شرائط پر مبنی حدیث کو تو ذکر کر دیا واحسن ناقیل فی ذلك اور اس سے بھی بہتر وہ بات ہے جو کہی گئی ہے اس بارے میں ان المراد بشرط شیخین احدہما کہ شیخین یا ان میں سے کسی ایک کی شرط کا کا مراد یہ مطلب کیا ہے ان يكون الحديث مرويا من طريق رجال الكتابين او احدهما مع مع مراعاة الكيفية التي التزمها الشيخان في الرواية عنهم کہ حدیث مروی ہو کتابیں ان دونوں کی کتابوں میں سے کسی ایک بھی کے طریق پر حدیث مروی ہو یا ان میں سے کسی ایک یا دونوں ماں باوجود کہتی ہے باوجود جسے لیں مراطل مراعات الکیفیہ اس کیفیت کی رعایت کرتے ہوئے اللتی التظمہ ہے شیخان جس رعایت کی جس مرا جن شرائط کی یا جس کیفیت کی رعایت جو ہے وہ شیخین میں سے دونوں نے کی ہے اپنی روایت کو بیان کرنے میں کہ اپنے مزاج اس مزاج کا بھی خیال رکھ لیا جائے تو وہ بھی حدیث جو ہے وہ صحیح کہلائی جائے آگے چلتے مانا قول ہی متفق علیہ متفق علیہ ہونے کا کیا مطلب ہے جب ہم حدیث بیان کرتے ہیں کہتے ہیں متفق علیہ فضا قال علماء الحدیث یعنی حدیث متفق علیہ جب علماء حدیث کسی حدیث کے بارے میں یہ کہیں کہ متفق علیہ تو مراد ہم اتفاق شیخین تو اس سے مراد شیخین کا اتفاق ہوتا ہے کہ دونوں شیخ امام بخاری امام مسلم اس حدیث پر متفق ہیں صحیح ہونے پر کئی اتفاق والا صحت ہی یعنی اس کی صحت کے اوپر متفق ہیں لا اتفاق الما اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ پوری امت کی متفق ہے اللہ مگر یہ کہ انا ابن صلاح قال صلاح نے یوں کہا ہے لیکن اتفاق الامت علیہ لازم ہوں لیکن کہتے ہیں کہ اگر امام بخاری امام مسلم متفق ہے تو پھر تو امت کا اتفاق بھی لازم ہو ہی گیا لیکن اتفاق علمت علیہ لازم من ذالکہ اس وجہ سے تو پھر امت کے اتفاق بھی لازم ہے وحاصل معه اور حاصل ہو جاتا ہے اس کے ساتھ خود ہی لاتفاق علمت علیہ تلقی ما استفقا علیہ بالقبول کیوں بوجہ متفق ہونے کے امت کے اعلیٰ کس بات پر تلقی ما اس, اس, اس حدیث یا اس کتاب کو قبول کرنے پر اتفقا علیہ جس کتاب کو یا جس حدیثوں کو پر متفق ہو گئے دونوں شیخین بالقبولی قبولیت کی وجہ سے رعایت کی وجہ سے جس چیز کو امت نے قبول کر لیا جس جس, کو شیخین نے قبول کر لیا تو امت نے تو اس کو قبول خود ہی کر ہی لیا جی حل صحیح تو یقون عزیز کیا صحیح کے لیے یہ شرط لگائی جا سکتی ہے کہ وہ عزیز ہو یعنی اگر وہ غریب ہو ایک راوی بیان کر رہا ہو تو کیا وہ صحیح ہوگی یا نہیں کم از کم دو ہونے ضروری ہیں عزیز القول صحیح قول صحیح کیا ہے لا يشترط یہ شرط حدیث صحیح کے اندر نہیں لگائی جا سکتی یہ شرط کہ وہ عزیز ہو کم از کم دو راوی تو ہوں اگر ایک ہی راوی ہوگا تو پھر یہ حدیث صحیح کیسے ہو سکتی ہے کہ اس کا تو راوی ہی ایک ہے نہیں یہ شرط نہیں ہے بیمانہ یقین لہوبی یعنی یہ مانا کرتے ہوئے کہ اس حدیث کے دو اس حدیث کی دو سند سندیں ہوں نہیں دیر نہ ہی اس لیے کہ پائی جا رہی ہے صحیحین کے اندر ایک ایسی حدیث آ وغیرہ اور اس کے علاوہ بھی صحیحین کے علاوہ بھی بہت ساری کتب احادیث ہیں جس کے اندر پائی جا رہی ہیں احادیث کا ایسی احادیث صحیح جو کہ صحیح ہیں لیکن وہی غریب وہ غریب ہیں حدیث غریبہ ہیں ایک سند صرف وشترت بعض العلماء ازالی کا لیکن بعض علماء نے اس کی شرط بھی لگائی ہے کہ ابھی ابھی علی الجبائی المعتزلی امام جبائی معتزلی نے اس کی شرط لگائی ہے والحاکم حاکم نے بھی اس کی شرط لگائی ہے وقولهم هذا خلاف لیکن ان کا یہ قول کہ نہیں صحیح حدیث کے لیے عزیز ہونا شرط ہے یہ ان کی تصریح یا وضاحت یا قول حاضہ خلاف متفق علیہ امت اس پر متفق نہیں ہے یہ یعنی خلاف ہے اس بات کے جس پر ان پوری امت کا اتفاق ہے تو معلوم ہوا کہ حدیث اگر غریب بھی ہو تو بھی صحیح ہو سکتی ہے جی غیر آگے جانے سے پہلے بتا دیجئے ہم ٹھیک جا رہے ہیں کسی سے کوئی چیز ایسی رہ گئی ہو جو سمجھ میں نہ آئی ہو کوئی ترجمہ کوئی عبارت کوئی موضوع جی اب آگے چلتے ہیں پہلے ہم پڑھ رہے تھے صحیح لذاتی ہی اب ہم پڑھ رہے ہیں صحیح ہے تو صحیح لیکن اپنی ذات کے اندر وہ اتنی طاقتور نہیں ہے وہ صحیح بنتی ہے اپنے غیر کی وجہ سے وہ غیر کیا ہے وہ بھی پڑھتی ہی مثله أو أقوى منه نعم. وسمي صحيحا لغيره لأن الصحة لم تأتي من ذات السند الأول وإنما جاءت من انضمام غيره له ويمكن تصوير ذلك بمعادلة بمعادلة رياضية على الشكل التالي حسن لذاته جمع حسن لذاته صحيح لغيره کہتے ہیں کہ یہ حسن لذات صحیح وغیرہ ہی کیا چیز ہے یہ حسن لذاتی ہی ہے اب حسن لذاتی کیا ہے وہ ہم آگے جا کے پڑھیں گے ابھی صرف آپ تعریف ذہن میں رکھیے کہ صحیح وغیرہ ہی اصل میں حسن لذاتی ہی ہے اظہار ہوئی اب طریقے آخر جب یہ ایک اور طریقے سے بھی اس کو روایت کر دیا جائے اگر ایک اور سنت کے ساتھ روایت ہو جائے صحیح حسن ہی کو کسی اور روایت کے ساتھ بیان کر دیا جائے تو اس کے اندر طاقت اضافہ ہو جائے گا اس کی طاقت ہو جائے گی اس کے اندر طاقت آ جائے گی اور یہ صحیح لی غیر ہی بن جائے گی اچھا من طریقے آخرا کسی ایسے طریقے سے جو کہ مثل ہی بنائے یا یعنی نسل ہو بنائے میں اختلاف ہو گیا مثل ہو مثل ہی چلیں جی دیکھ لیتے ہیں اس کا چلیں اس کو تو ہم دیکھتے رہیں گے کہ یہ اعتبار سے اس کا کیا بنتا پہلے ہم اپنا سبق جلدی کر لیں تاکہ اس میں نہ ہم ہمارا وقت نہ ہو ضائع تو نہیں کہیں گے لیکن صرف نہ ہو یا مسلی اس کو ہم تسلی سے دیکھتے رہیں گے تو کہتے ہیں کہ جب اظہار طریقے نہ کسی دوسرے طریقے سے اگر حسن لذات ہی اگر اس کو کسی دوسری اسناد سے کسی دوسرے طریقے سے بھی بیان کر دیا جائے تو اس کے اندر مزید تقویت پیدا ہو جائے گی چنانچہ یہ حسن لذات ہی کیا بن جائے گی صحیح لگائی بن جائے گی یہ وہ اخواہ میں یا پھر ایسے طریقے سے جو اس سے بھی اخواہ ہو حسن لذات ہی کو جس طریقے سے آپ نے بیان کیا اس کی صنعت کے اندر جو بھی کمی کمزوری تھی اس کو کسی دوسری صنعت نے جو کہ اس سے قوی صنعت تھی اس کے ساتھ بیان کر دیا تو یہ حسن ہی جو ہے یہ بن جائے گی صحیح لے رہی بن جائے گی وسمی یہ صحیح لغیر ہی اور اس کا نام رکھا جاتا ہے صحیح ہی صحت اس لیے کہ جو صحت آئی ہے لم من ذات سند الاولی پہلی سند کے ساتھ پہلی جو اس کی ذاتی سند اول تھی اس کی وجہ سے نہیں آئی جاءت بلکہ جو صحت آئی ہے یعنی صحیح ہونا جو آیا ہے انما جاءت من انضمام ہی کسی غیر کے انضمام کی وجہ سے لہو اس کو اس کے ساتھ کسی غیر کا انضمام ہوا ہے تب جا کر اس کے اندر تقویت یا صحت آئی ہے ویمکن کی تصویر رضا اور ممکن ہے اس بات کی تصویر بنانا اس کی شکل بنانا بے محاذی یتیم ایک ریاضی قاعدے کے ذریعے کے ساتھ اعلی شکل تالی شکل تالی کے مطابق یہ آپ نے اس میں پڑھ لیا تھا منصب کے اندر کہ وہ کیا ہے حسن لذاتی ہی جمع حسن ہاں حسن لذاتی جمع حسن لذاتی یہ بن جائے گا برابر ہے جب حسن لذاتی ہی کو تقویت مل جائے گی ایک اور صنعت کے ساتھ وہ الگ صنعت تھی یہ الگ صنعت تھی اور ایک ایک صنعت کو دیکھتے ہوئے یہ بھی حسن لذاتی جاتی اپنی ذات کے اعتبار سے یہ بھی حسن لذاتی ہی تھی اور ایک اور حدیث کو ہم نے دیکھا وہ بھی اپنی صنعت کے اعتبار سے حسن لذاتی ہی تھی لیکن دونوں کے متن ایک تھے اور روایتیں دو تھیں تو ہم نے ان دو روایتوں کا اعتبار کرتے ہوئے کیا کیا کہ اس کو ہم نے صحیح غیر ہی تو ہم نے دو اسناد کا اعتبار کرتے ہوئے کیا کیا اس کو ہم نے صحیح لغیر ہی بنا دیا مرتبہ اس کا مرتبہ کیا ہے وہ اعلیٰ مرتبہ مین الحسن لے جاتی ہی وزون ہی ظاہری بات ہے کہ یہ حسن لذاتی ہی سے تو اس کا مرتبہ اونچا ہے صحیح بغیر صحیح لذاتی ہی سے اس کا مرتبہ کم ہے تو سب سے پہلے صحیح بھی جاتی ہی اور پھر اس کے بعد صحیح لغیر ہی اور تیسرے درجے پر حسن بھی اور پھر چوتھے نمبر پر آئے گی حسن لغیر ہی مثال حدیث اپنی امت پر جو ہے وہ مسواک کا مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ان کو حکم کر دیتا ہر نماز کے ساتھ مسواک کرنے کا قال ابن صلاح ابن صلاح کہتے ہیں کہ محمد بن عمر بن علقمہ من من المشہورین بصدق صدق میں جو مشہور مشہور ہیں ان کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے محمد بن عمر بن علقمہ کا اور جو سیانت سچائی اور دیانت میں لیکن لم یکن من اہل اتفان لیکن یہ اہل اتفان میں سے نہیں شمار ہوتے ہیں حتیٰ بعض لوگوں نے ان کے حص کی شکایت کی ہے ضعیف کہا ہے ان کو کہ ان کا حص جو تھا وہ تھوڑا سا ان کے کے اس اندر جو کمی پائی جاتی تھی تو وقت جسد کی ہی وجہ ڈالا لیکن بعض لوگوں نے ان کو بہت معتبر مانا ہے ان کے صدق سچائی کی وجہ سے وجہ ڈالا اور ان کی بزرگی کی وجہ سے بہت بزرگ آدمی تھے بہت سچے تھے لیکن ایک بزرگ اور ایک بہت سچا نیک آدمی جو ہے اس کے حادثے میں ہلکی پھلکی کمی ہو بھی سکتی ہے اس میں تو کوئی وہ نہیں حدیث ان کی یہ حدیث جو ہے اس جہت سے یہ حسن بن گئی کہ حادثے میں تھوڑی سی کمی آئی تو یہ صحیح سے نکل کر حسن کے درجے میں آ گئی لیکن کیا ہوا فلما ان ضمہ علاقہ لیکن اس کے ساتھ جب انضمام ہوا کس کا کون ہونا اس حدیث کا رویہ روایت کیا جانا من اوجہن ایک اور وجہ کے ساتھ بزالی کا ما کننا نقشہ ہو تو زائل ہو گیا بزالی کا اس دوسرے انضمام کے ساتھ یا اس دوسری روایت کی وجہ سے ما وہ چیز زائل ہو گئی کننا کیسے ہم نقشہ جس کے بارے میں ہم ڈرتے کیا تھی وہ چیز من جیسی تو ان کی حفظ کی جہد کو کمی حفظ کو ہم جو جس کے بارے میں ہم جس کے بارے میں پریشان تھے جبارہ یہی کا نقص اور یہ نقص جو ہے وہ پورا ہو گیا ان جبارہ پورا ہو گیا یہ نقص یہ کمی جو تھی یہ پوری ہو گئی یہ ہر سی کمی کا نقص یہ جو چھوٹی سی کمی تھی یہ پوری ہو گئی حاضر اسناد پس یہ اسناد بھی صحیح ہو گئی ولطحا کا بھی ذرا صحیح اور یہ بھی صحیح کے درجے کے ساتھ ملک ہو گئی لیکن صحیح دکھائی تو کسی نے کہا کہا صحیح کہ محمد بن عمر جو ہیں یہ آ, آ, اپنی حفظ کے اندر تھوڑا سا ان کی کمی تھی لیکن پھر یہی یہی حدیث جب ایک اور صنعت کے ساتھ مل گئی تو معلوم ہوا کہ یہاں پر اس حدیث کو بیان کرنے میں محمد بن عمر جو تھے وہ بالکل صحیح تھے اور ان کا یہاں پر سوئے کا کوئی چکر نہیں ہوا ورنہ پھر یہی حدیث کسی دوسرے رواج کے ساتھ کیسے بیان ہو جاتی جو کہ سارے حج کے اعتبار سے بھی معتبر تھے تو معلوم ہوا کہ یہ حدیث بھی ٹھیک تھی تائید ہو گئی اس حدیث کو ایک دوسرے راویوں کی اسناد کے ساتھ تو یہ صحیح لغیری کی مثال تھی الحسن حسن کی تاریخ لغتن وہ صفت مشبہ من الحسن کے مان الجمال صفت مشبہ کا سیغہ ہے جو کہ حسن سے ہے جس کے مطلب جمال اصطلاحا اختلافت اقوال العلماء تعریف الحسنی حسن کی تعریف میں علماء کے اختلاف ہے نظرا گمان کرتے ہوئے غور و فکر کرتے ہوئے بھی انہو متوسط بین صحیح و جائز ایک تو یہ سوچتے ہوئے کہ یہ درمیان میں ہے صحیح اور جائز کے حسن جو ہوتی ہے وہ ضعیف اور صحیح کے درمیان کی ایک چیز ہے ولی اور اسی وجہ سے بعض بعض علماء نے عرف احد قسم ہی اس کو بیان اس کو اس کی صرف ایک ہی قسم کو بیان کیا ہے عرف تعریف کی ہے احد قسم ہی اس کی صرف ایک ہی قسم کو بیان کیا ہے <clears throat> یعنی حسن کی جو دو قسمیں تھیں نے کہا حسن بھی ذاتی اور حسن بھی غیری تو انہوں نے کہا کہ نہیں بس یہ ایک ہی قسم ہے صرف حسن ہی ہے اس کے حسن بھی ذاتی اور حسن بھی اس کو نہ کہیں اس میں اختلاف ہے حسن کی تعریف میں بس <clears throat> اصر بعض اصل کا تعریفات اور ہم بعض تعریفات بیان کریں گے ابھی ثم اختار اور پھر میں پھر میں بیان کروں گا ماں اور اوفاقہ من غیری ہی وہ کہ جس کو میں گمان کرتا ہوں سب سے زیادہ بہتر ہے اپنی باقی تعریفات میں سے جو چیز میں سمجھتا ہوں جو تعریف سب سے بہتر ہے میں اس کو پھر اختیار کر کے اس کو ذکر اور بیان کروں گا جی مجھے تھوڑا سا ایک وقت دیجیے گا ایک مجھے ضروری کال آ رہی ہے میں دو چار منٹ تک آپ کو دوبارہ کال پہ لیتا ہوں ایک ضروری کال مجھے جی، السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اچھا آپ لوگوں کا اگلا سبق نو تیس پر ہے تو پھر تو ٹائم پورا ہو گیا ہے تو ایسا ان انشاءاللہ ہم حسن کو آگے سے اگلے سبق میں پڑھ لیں گے کل بھی پڑھا جا سکتا ہے اگر آپ لوگ کل آ سکیں تو چلیں ٹھیک ہے جی کل ان ہم پڑھ لیں گے اور مجھے وقت بتا دیجیے گا امید ہے ہم کل اس کو ختم کر لیں گے حسن کو انشاءاللہ کل پڑھ لیں گے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ اور یہی وقت بھی ٹھیک ہے اس وقت میں بھی ہم کل کے بارے میں یہ ہے کہ میں آپ کو مزید کنفرم کر دوں گا ابھی میں خود بھی اس طور سے شور نہیں ہوں کچھ کچھ مصروفیات کل کی ہیں لیکن انشاءاللہ دیکھتے ہیں آپ اپنا مجھے یہ بتا دیجیے گا کہ کل آپ میرے پاکستانی یہاں کے کئی وقت کے مطابق آپ لوگ اگر چھ بجے پانچ بجے شام کو آ سکتے ہیں یعنی ارلی ٹو ارلی کتنا آپ لوگ آ سکتے ہیں بس یہ مجھے بتا دیجیے گا